اچھی طرح یاد رکھنا قیامت کے دن جس شخص کے چہرے پہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے نشانات نہیں ہوں گے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی ان علماء کو خدا کے لیے اکیلا نہ چھوڑو ختم نبوت کے محاذ کو مذاق نہ سمجھو یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ناز کا مسئلہ ہے خدا کی قسم اس مسئلے پہ آج پڑتی رہی ہماری کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں ہوگا آج این جی اوز کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جاؤ اداکاروں اور فنکاروں میں تمہیں قادیانی ملیں گے ڈاک کرنے والوں میں اور ناچنے والوں میں تمہیں قادیانی ملیں گے جسم فروش عورتیں تمہیں قادیانی اور مرزائی ملیں گی مسلمانوں اپنے کردار کو اونچا کرو اس ملعون ٹی وی کو نکال دو تاکہ قادیانیت کا زہر ہمارے گھر میں نہ آ سکے ڈش انٹینوں کو توڑ کے پھینک دو تاکہ مرزا ملعون کا کی, کی بد, بدبودار ناپاک شکل ہمارے گھروں میں نہ آئے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو تاکہ اپنی غلیظ عورتوں کے ذریعے سے یہ ہمیں شکار نہ کر سکے اپنے دلوں میں غیرت پیدا کرو حکومت کے آفیسر ہو وزیر ہو فوجی ہو پولیس والے ہو انٹیلیجنس والے ہو نبی تو تمہارے بھی ہیں نبی تو ہمارے بھی ہے آقا کے سوا کون سی چھتری ہے جہاں میدان حشر میں جا کے کھڑے ہو گئے آقا کے سوا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے شفاعت کی امید کرو گے بتاؤ تو صحیح وہاں کون سا پانی ہے میدان حشر میں جو آقا کی دسترس کے سوا تمہیں مل سکے گا کیوں اس مسئلے کو فرقہ واریت سمجھتے ہو کیوں اس مسئلے کو امت میں تفریق کا باعث سمجھتے ہو خدا کے لیے اللہ کے لیے ختم نبوت کے شہدائی بن جاؤ مجاہد بن جاؤ تاکہ کسی خبیص تو ہمت نہ ہو کہ میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈال سکے